اندر پرست سے دلی تک کوئی بھی بستی اپنا آپ آسانی سے نہیں دکھاتی اور پھر دلی ایسی بستی کہ جس کے متعلق میر نے خبردار کیا تھا کہ اور بستی نہیں یہ دلی ہے ہم آپ کس شمار قطار میں ہیں وہ جو دلی کے گلی کوچوں کی خاک پھانک پھانک کے دلی کے روڑے بن گئے تھے انہیں بھی اس بستی نے اپنا آپا کتنا دکھایا جتنا دکھایا اس سے زیادہ چھپا لیا تو میری اس کوشش کو بس شوق فضول جانی ہے سچ پوچھو تو مجھے دلی کی بس ایک شام نے باولا بنا رکھا ہے بھادوں کی یہ اداس شام دم بھر کے لیے مجھ پر ظاہر ہو کر اوجھل ہو گئی دوبارہ بیان کرنا اسے مقصود نہیں پہلے بھی اسے کہاں بیان کر پایا تھا بس اشارہ کر رہا ہوں یہ تقسیم سے ڈھائی تین برس بعد کی ایک شام تھی میں جتن کر کے دلی پہنچا ہوا تھا جب ہم نے اس مبارک کوچے میں قدم رکھا جسے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کہتے ہیں تو دونوں وقت مل رہے تھے مگر وہ جو یہاں گہما گہمی نظر آتی تھی اور کھوے سے کھوا چھلتا تھا وہ غائب وہ جو درگاہ سے باہر گلاب اگربتی موم بتی کی دکانوں پر خریداروں کا ہجوم ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اندر خاموشی کا ڈیرا تھا کسی سمت سے تین قوالوں کی ٹولی گلے میں ہارمونیم ڈالے نمودار ہوئی ہارمونیم اتار کر سامنے رکھا اور فوراً ہی شروع ہو گئے گھر گھر میں اداسی چھائی ہے چبیر مدینہ چھوڑ چلے ہم نے تھوڑی دیر انہیں سنا اور پھر باہر نکل آئے ہم یعنی میں اور اپنے پرانے دوست جن کا میں مہمان تھا ریوتی اور سنگھ ریوتی نے کہا تجھے پتا ہے غالب کا مزار بھی یہی ہے چلو اس طرف بھی ہوتے چلیں اور ہم پگڈنڈی سے اتر کر لمبی لمبی گھاس کے بیچ چلنے لگے جنم اشٹمی گزر چکی تھی گھاس ساون بھادوں کے چھینٹے کھا کھا کر کتنی سبز اور کتنی لمبی ہو گئی تھی اسی گھاس کے بیچ ایک اجاڑ چبوترا نظر آیا ارد گرد کچی پکی چار دیواری اندر تین خستہ حال قبریں ایک قبر غالب کی تھی میں نے فاتحہ پڑھی ہم باہر نکل آئے پھر لمبی لمبی گھاس کے بیچ چلنے لگے ارد گرد خاموشی کا ڈیرا تھا صرف دور سے آتی ہوئی ایک مور کی جھنکار نے اس خاموشی کو توڑا تھا اس کے بعد خاموشی اور گہری ہو گئی تھی میرے حافظے میں امیر خسرو کا وہ دوہا منڈلانے لگا جو میں ابھی ان کے مزار پر پڑھ کر آیا تھا گوری سووے سیج پہ اور مکھ پہ ڈارو کیس چل خسرو گھر اپنے سانج بھائی چوندیس اس کے بعد مجھے دلی جانے کے لیے تیس سال تک انتظار کرنا پڑا پھر کہیں اس بستی کے پھیرے کی صورت نکلی ایک پھیرا پھر دوسرا پھیرا پھر تیسرا پھیرا ہر پھیرے میں حضرت نظام الدین اولیا کے کوچے کا پھیرا ضرور کیا مگر اب تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا گہما گہمی کھوے سے کھوا چھلتا ہوا ہر دکان پر گلاب کے پھولوں کے ڈھیر کے ڈھیر چوکھٹ کو پار کرنے مزار تک پہنچنے کے لیے دھکم پیل اور ہاں غالب کی قبر والا چبوترا غائب گھاس ندارد اب یہاں سنگ مرمر کا وسیع چبوترا تھا اس کے گرد خوبصورت جالی اندر سنگ مرمر سے بنی ہوئی قبر اس کے متصل ایک وسیع غالب ہال ہر پھیرے میں گہما گہمی پہلے سے زیادہ نظر آئی اور ہر مرتبہ مجھے بھادوں کی وہ اداس شام بے طرح یاد آئی اور جنگلی گھاس کے بیچ وہ اجڑی اجڑی کچی پکی قبر یا اللہ وہ شام کہاں جا کر چھپ گئی اور وہ قبر کہاں گم ہو گئی میں اسے کہاں ڈھونڈوں اور اب جب میں اس خاموش اداس شام کو جو میرے لیے گمشدہ دلی کا استعارہ بن گئی ہے یاد کر رہا ہوں تو مور کی وہی جھنکار میرے حافظے میں گونج رہی ہے اور اس سے مجھے ڈی ایچ لارنس کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی اس نے کہا کہ بعض پرندوں کی چہک مہک میں مستقبل کی نوید ہوتی ہے بعض پرندوں کی اداس آواز ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے اس نے اپنے دیس کے پرندوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس پرند کی آواز میں مستقبل کی نوید ہوتی ہے اور کس کی آواز سننے والے کو ماضی میں لے جاتی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارا مور عجب پرندہ ہے اس کی جھنکار میں ماضی اور مستقبل دھوپ چھاؤں کی طرح اپنی جھلک دکھلاتے ہیں جب ساون سوکھا گزرتا چلا جاتا اور ایک روز اچانک گھٹا امنتی دکھائی دیتی اور دور سے موروں کی جھنکار سنائی دیتی تو میری نانی اما کہ مور بول رہے ہیں می پڑے گا پھر جب ساون کی جھڑی لگتی اور کسی شام دن بھر کی بارش کے بعد ایک وقفہ آتا می تھم جاتا اور کہیں دور سے کسی بھٹکے ہوئے مور کی جھنکار سنائی دیتی تو اس میں کتنی اداسی ہوتی لگتا کہ ماضی کے کسی دیار سے آ رہی ہے اور ہمیں ماضی کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے اور اس گھڑی جب اس اکیلے بھٹکے ہوئے مور کی اداس جھنکار بھادوں کی اس اداس شام کے دھندلکے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں میں آ رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ یہ آواز مجھے ماضی میں جانے کہاں کہاں کھینچے لیے جا رہی ہے اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ صدیوں کے اس سفر میں دلی کتنی بار لٹی کتنی بار آباد ہوئی مگر میں تو یہ جاننے کے در پہ ہوں کہ یہ پہلی بار کب آباد ہوئی تھی کون بسانے والے تھے اور کون بسیا تھے یہ کھوج کتنے محققوں کو اندر پرس تک لے گئی مگر وہ بستی دلی کب تھی اندر پرس تھی یا اندر پوری یا اندر پرت مہا بھارت پڑھ لو تو یہ پتا چل جائے گا کہ کیسے آباد ہوئی جیسے اب جھگڑا پڑا اور بٹوارا ہوا کہ دو ملک بن گئے ایسے ہی تب بھی ہوا تھا دھرت راشٹر نے بھتیجوں سے کہا کہ روز روز کی تک کا فضیحتی سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا حصہ لے کر الگ بیٹھو اور اپنا دیس آباد کرو تو کھانڈو بند تمہیں دیا تب پانڈوں نے ہستنا پور کو آخری سلام کیا اور کھانڈو بند میں آن براجے مگر کھانڈو بن اجاڑ جگہ گھنا جنگل آدمی ندارد سانپ ہی سانپ مہا بھارت نے کیا کمال دکھایا ہے کہ ایک ایک سانپ کا نام لکھا ہے کہ کون کیسا زہری تھا اور یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا ارجن تیر کمان لے کر کھڑا ہو گیا کرشن جی اس کی کمک پر تھے مگر یہ سانپ خالی ارجن کی تیر کمان سے نہیں سنگوائے جا سکتے تھے پانڈوؤں کے نصیب بھلے تھے کہ اگنی دیوتا کی کمک انہیں حاصل ہو گئی اس نے سانپوں کو جلا کر خاک کر دیا بس ایک سانپ بچ نکلا وہ اس دن یہاں تھا ہی نہیں دوسرے بن میں گیا ہوا تھا اس نے بچ کر کیا کھیل کھیلا اور پانڈوں سے کیسے بدلا لیا یہ داستان الگ ہے مطلب تو یہ ہے کہ یہ بند صاف ہو گیا اور ایک نئے نگر کا ڈول پڑ گیا کیا نگر تھا جس کے گرد گرد ایسی فصیل کے دور سے دیکھو تو لگے سفید سفید دل بادل امنڈ رہے ہیں ان فصیلوں پر قطار اندر قطار تیر تلوار سے مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے فصیلوں پر برجیاں اور پھاٹک ایسے جیسے پہاڑ کھڑے ہیں فصیل کے گرد گرد سمندر کی سی وسط رکھنے والی خندق ان کے متصل قطار اندر قطار باغ جو کوئلوں کی کوک اور موروں کی جھنکار سے گونجتے رہتے اس نئے نگر کی خبر دور دور تک پہنچی دور دور سے ودوان کلاکار پنڈت جوتشی بیوپاری ہنرمند کھنچ کھنچ کر آئے اور اندر پرست ایک شاد آباد نگر بن گیا مگر ایسا شاد آباد نگر اجڑا کیسے اس پر کوئی بڑی چڑھائی بھی نہیں ہوئی ہوتی کہاں سے ان کے سارے دشمن تو کورو کشیتر میں کھیت ہو چکے تھے تاریخ تو اس زمانے کی ہے نہیں ہاں روایتیں بہت ہیں اور جتنے منہ اتنی باتیں اتنی روایتیں ایک روایت بشیر الدین احمد ڈھونڈ کر لائے اور اپنی تصنیف واقعات دارالحکومت دہلی میں اسے درج کیا اب میں تحقیق کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اسے نقل کرتا ہوں کوروں کا ٹنٹنا ختم ہو چکا تھا اب راوی پانڈوؤں کے لیے چین لکھتا تھا یدھشٹر مہاراج راج گدی پر بیٹھے راج کرتے تھے پانڈو برادران چین کی بنسری بجاتے تھے ساتوں نعمتیں انہیں میسر تھیں اور دسترخان کی کیا پوچھتے ہو قسم قسم کا بھوجن قسم قسم کے ذائقے مگر ایک دن کیا ہوا کہ جب بھوجن پروسا جا رہا تھا تو ایک منہوس مکھی کہیں چھوڑ کر آئی اور بھوجن پر بیٹھ گئی اندر پوری کی پوتر فضا میں اور پھر وہاں کے راج محل میں جہاں کی صفائی کی دیوتا قسم کھاتے تھے مکھی یدھشٹر مہاراج سناٹے میں آ گئے ایسی گھن آئی کہ کھانا بغیر کھائے اٹھ کھڑے ہوئے پھر اندر پوری سے ہی ان کی طبیعت متنفر ہو گئی دنیا ہی سے جی بیزار ہو گیا راج محل چھوڑا اندر پوری کو آخری سلام کیا اور انتم یاترا پر نکل کھڑے ہوئے پانڈو بھائی اور دروپدی نے بھی ان کے ساتھ ہی اپنے نگر کو سلام کر لیا اندر پرس کی ساری رونق ساری شوبھا اس کے راج دلاروں کے ساتھ چلی گئی وہ شاد آباد نگر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا اے منہوس مکھی تیرا برا ہو کیا شاد آباد بستی تھی جسے تیرے ندی دے پن نے غارت کر دیا پھر زمانے نے اس نگر کو ایسا فراموش کیا کہ کسی تذکرے میں پھر اس کا ذکر نہیں ملتا آخر پانڈوؤں کے بعد اس پر کیا بیتی بس جیسے یہ نگر سفیا ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا ہو ہاں اتنا ذکر آتا ہے کہ زمانے بعد یہیں کہیں کسی چھوٹے موٹے راجا نے جس کا نام دہلو تھا ایک بستی بسائی اس کے نام پر اس بستی کا نام دہلو پڑ گیا دہلو ہی کا نام بگڑ کر رفتہ رفتہ دہلی اور پھر دلی بن گیا لیجئے یہ ہے دلی کی اصل اور وجہ تسمیہ اندر پرست اجڑا تو دلی آباد ہوئی کہتے ہیں کہ دلی میں جہاں پرانا قلعہ ہے وہیں اصل میں اندر پرست کا راج نگر تھا چلیے راجہ دہلو نے ایک نگر بسایا جس کا نام دہلو پڑ گیا اور پھر اسے لوگ دہلی کہنے لگے پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہاں بھاٹوں کے ایک کبت میں کچھ اس قسم کا ذکر آیا ہے کہ یہ نگر سات سو بانوے برس تک اجاڑ پڑا رہا اس کے بعد جا کر کہیں آباد ہوا کب آباد ہوا لیجئے اب تاریخ بولتی ہے اور یہ نگر گمنامی کے پردے سے نکلتا ہے راجا پال نے ایک ہزار باون عیسوی میں اسے اپنی راجدھانی بنایا اور دھوم کے ساتھ آباد کیا اور یہ وہ زمانہ ہے جب محمود غزنوی ہندوستان میں مار دھاڑ کر کے واپس جا چکا ہے اور اب تمار خاندان کا راجا پال سکھ کا سانس لیتا ہے دلی کو اپنی راجدھانی بناتا ہے نگر کے گرد فصیل کھنچواتا ہے مندر تعمیر ہوتے ہیں بند باندھے جاتے ہیں تالاب بنائے جاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ لال کوٹ نام کا قلعہ تعمیر کیا جاتا ہے کیا روب داب والا لال کوٹ ہے پھاٹک کے دائیں بائیں پتھر کے دو شیر کھڑے ہیں جن میں زنجیر لٹکی ہوئی ہے فریادیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ آئیں زنجیر کھینچیں ان کی فریاد سنی جائے گی انصاف کیا جائے گا یہ تھی سرزمین ہند پر زنجیر عدل کی ابتدا اننگ پال نے جانے کتنے برس تک راج کیا بہرحال اس کی نسل خوب چلی اور تمار خاندان نے کم و بیش سو برس تک بلا کھٹ کے راج کیا کہیں سو سال بعد سمجھ لو کہ گیارہ سو اکیاون عیسوی میں چوہان خاندان نے زور پکڑا اور اس کے ایک راجہ بسال دیو نے دلی پر دھاوا بولا اور اسے فتح کر لیا لیکن جلد ہی فاتح اور مفتو میں ملاپ ہو گیا سلا اس شرط پر ہوئی کہ تمار کا راجہ چوہان خاندان کی راجکماری سے بیاہ کر لے پھر اس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ دلی کے تخت پہ بیٹھے تو لیجئے بیاہ ہو گیا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا پرتھی راج یعنی بسال دیو کی بیٹی کا بیٹا تمار اور چوہان دونوں خاندانوں کا نور نظر بسال دیو کے بیٹا کوئی نہیں تھا اس نے اس نواسے کو گود لے لیا سو جب اس کی آنکھ بند ہونے لگی تو اس نے اپنے راج پاٹ کا وارث اسے ہی بنایا یعنی دلی اور اجمیر دونوں کی راج گدیاں پرتھی راج عرف رائے پتھورا کے نصیب میں لکھی گئیں تو صاحبو رائے پتھورا کے نام کا ڈنکا بچتا ہے دو راجدھانیاں ایک راجا اس کا ایک قدم اجمیر میں ہے دوسرا قدم دلی میں اور راج ہمالیہ پربت سے شروع ہو کر جنوب میں بندھیا چل کی پہاڑیوں اور نربدا ندی پر جا کر ختم ہوتا ہے اننگ پال کے لال کوٹ کو لوگ بھولے اب راج پتھورا نے یہاں اپنا لال کوٹ اس شان سے کھڑا کیا ہے کہ چار دانگ میں اس کی دھوم ہے شہاب الدین غوری نے کس زور شور سے دھاوا بولا تھا مگر رائے پتھورا سے منہ کی کھا کے گیا رائے پتھورا کی دور و نزدیک دھاک بیٹھ گئی لیکن برا ہو عشق کا رائے پتھورا کو اس کا عشق لے بیٹھا ذرا گوش ہوش سے سنو کہ یہ کمبخت عشق رائے پتھورا کی جان کو کیسے لگا اور اس نے پروان چڑھ کر کیا گل کھلایا راجا جے چند کی ایک بیٹی تھی سنجوگتا چندے آفتاب چندے محتاب بھاٹ اس کی سندرتا کے گیت گاتے پھرتے تھے سب سے بڑھ کر رائے پتھورا کے دربار کا بھاٹ چندا تھا جس نے کچھ اس کمال کے ساتھ اس کی سندرتا کا نقشہ کھینچا کہ رائے پتھورا کے دل میں وہ تصویر کھب گئی عشق کا تیر دل میں جا کر ترازو ہو گیا مگر عشق میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ بیچ میں کوئی پیچ پڑ جاتا ہے وہیں سے خرابی کی داستان لکھی جاتی ہے یہاں پیچ یہ پڑا کہ سنجوگتا تو دشمن کی بیٹی تھی یعنی جے چند کی جے چند کنوج کا راجا تھا اور رائے پتھورا کا حریف وہ کیسے ایسے کہ ہر چند کے وہ راٹھور گھرانے کا چشم و چراغ تھا مگر بسال دیو کی ایک بیٹی راٹھور گھرانے میں بھی تو بیاہی گئی تھی جے چند اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا یعنی وہ بھی بسال دیو کا نواسا تھا بلکہ بڑا نواسا وہی تھا مگر نانا نے چھوٹے نواسے کو گود لیا اور اپنی گدی پہ بٹھا دیا جے چند کو یہ بات کھا گئی سو پھر سنجوگتا اور رائے پتھورا کا سنجوگ ہوتا تو کیسے ہوتا ویسے تو رائے پتھورا کی ایک پرانی نوکرانی نے کٹنی کا کردار ادا کیا ہزار جتن کر کے جے چند کے محل میں پہنچی اور سنجوگتا کا قرب حاصل کر لیا آگے اسے زیادہ جتن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سنجوکتا نے رائے پتھورا کی سورمائی کے قصے سنے تھے اور اس پر نادیدہ عاشق ہو چکی تھی تو آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی بس بھڑکنے کے لیے بہانہ تلاش کر رہی تھی وہ بہانہ خود جے چند نے فراہم کر دیا راجا جے چند کو اب یہ دکھانا تھا کہ بڑا راجا وہ ہے اس ٹر میں اس نے اشومیدا پگیا کی ڈونڈی پٹوا دی اشومیدا پگیا یعنی گھوڑے کی قربانی کی تقریب جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب و دور کے راجا بلاوا پہنچنے پر اس تقریب میں آ کر شریک ہوں اور میزبان راجا کی بڑائی کو تسلیم کرے ہاں اسی کے ساتھ اس نے راجکماری سنجوکتا کے سوئمبر کا بھی اعلان کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سنجوکتا مالا لے کر بھری سبا میں آئے گی اور راجوں مہاراجوں میں سے جو بھا جائے گا اس کے گلے میں مالا ڈال دے گی راجا جے چند نے دور و نزدیک کے راجوں مہاراجوں کو اس جشن میں مدو کیا اور رسم کے مطابق ہر ایک راجا کو کوئی خدمت سپرد کی رائے پتھورا کو ذلیل کرنا مقصود تھا سو اسے دربانی کی خدمت سونپی گئی اشمیدہ پگیا دھوم سے منایا گیا سب راجا آئے رائے پتھورا نہیں آیا راجا جیچن چند نے کیا کیا کہ اس کا ایک سنہری بت بنوایا اور دربان کی جگہ دروازے پر کھڑا کر دیا ادھر رائے پتھورا نے اپنی ایک اسکیم تیار کی اس نے ایک سو چوہان سورما ساتھ لیے انہوں نے فقیروں کا بھیس بھرا اپنے گھوڑوں کو قریب کے جنگل میں چھوڑا اور خود سوئمبر کے جشن میں شامل ہوئے انہی میں رلا ملا رائے پتھورا بھی تھا سنجوکتا مالا لے کر سبھا میں آئی ایک ایک کے پاس سے گزری ایک ایک کی صورت دیکھی جس صورت کو نگاہیں تلاش کر رہی تھیں وہ ندارد جب دروازے کے قریب پہنچی اور رائے پتھورا کی مورتی پہ نظر گئی تو اس نے جے مالا جھٹ سے اس کے گلے میں ڈال دی بس سبھا میں تہلکا پڑ گیا ادھر رائے پتھورا نے جھرجری لی آگے آ کر سنجوگتا کی کلائی پکڑی لپک جھپک باہر آیا گھوڑے پر ساتھ بٹھایا اور یہ جا اور وہ جا پیچھے پیچھے چوہان سورما ادھر راٹھور سورماؤں کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ان کی غیرت نے جوش مارا گھوڑوں پہ بیٹھ تلواریں سوت تاقب میں چلے تھوڑی دور پہنچ کر جا لیا خوب کھانڈ بجا نو نیزے پانی چڑھا خون کی ندیاں بہ گئیں مگر رائے پٹھورا کے سامنے راٹھوروں کی کوئی پیش نہ گئی مارتا کاٹتا وہ دلی جا پہنچا جے چند کی کرکری ہو گئی وہ تو انگاروں پہ لوٹنے لگا اور اب اس نے شہاب الدین غوری کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ دشمن کو نیچا دکھانے کی اسے یہی راہ نظر آئی کیسا کٹور باپ تھا مطلق نہ سوچا کہ بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا اور کیسا ناقبد اندیش راجا تھا کہ یہ نہ جانا کہ باہر والے کو ایک مرتبہ اندر آنے کی راہ مل گئی تو پھر وہ دلی اور اجمیر ہی تک کیوں کنات کرے گا غوری کو ایسا موقع خدا دے اس نے تو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کی ٹھانی ہوئی تھی اب گھر کے ایک بھیدی سے شے ملی تو فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا مگر ٹھہریے اس بیچ ایک واقعہ اور بھی گزر گیا مورخ تو اس واقعے کو کاہے کو تسلیم کریں گے خیر مورخ تو سنجوگتا سے عشق کو بھی کب خاطر میں لاتے ہیں وہ تو واقعات کے حساب سے چلتے ہیں مگر اس زمانے کی خلقت نے تو بہرحال اس عشق اور جو واردات اب میں بیان کرنے لگا ہوں دونوں ہی سے رائے پتھورا کی خرابی کو منسوب کیا تھا تو واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رائے پتھورا نے خالی راجا جے چند ہی سے دشمنی مول نہیں لی تھی بیٹھے بیٹھائے دھرتی کے راجا باسک کو بھی اپنا دشمن بنا لیا باسک ناگ شیش ناگ کا بھائی ہندو دیو مالا کہتی ہے کہ وہ دھرتی کا راجا ہے مگر طبیعت میں قرار نہیں دھرتی تلے گھومتا پھرتا ہے آج یہاں ہے تو کل لہر کھا کے کہیں اور نکل گیا اگر کسی کے محل تلے جا بے تو سمجھ لو کہ اس کے راج کو چار چاند لگ گئے تو ہوا یوں کہ ایک دن دلی کے جوتشی دربار میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے کہ مہاراج ہماری جوتش نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دنوں راجا باسک لال کوٹ تلے براجے ہوئے ہیں کسی ترکیب سے اگر راجا جی اسی استھان پر مستقل ٹک جائیں تو چوہانوں کے راج کو کوئی کھٹکا نہیں رہے گا بس وہ سدا راج کریں گے رائے پتھورا یہ سن کر خوش ہوا پوچھا کہ پھر کوئی ترکیب بتاؤ جوتھیوں نے کہا کہ ترکیب یہ ہے کہ لوہے کی ایک لمبی سی کیل بنواؤ اور اسے وہاں ٹھوکو جہاں راجا باسک کا پھن ہے پھن میں کیل گڑ گئی تو پھر راجا باسک کیسے سرکیں گے اور کہاں جائیں گے رائے پتھورا کو یہ ترکیب پسند آئی جھٹ پٹ لوہے کی ایک کیل بنوائی گئی کیل کیا تھی اچھی خاصی لوہے کی ایک لاٹ تھی جوتھیوں نے حساب کر کے اس جگہ کا تعین کیا جہاں راجا باسک کا پھن تھا اور کیل گڑوا دی جوتشی تو کیل گڑوا کے نشچنت ہو گئے مگر رائے پتھورا کو بہت بے قراری تھی کہ کیل پھن میں گڑی بھی ہے یا نہیں اس نے کیل کو اکھڑوانے کا حکم دیا کہ اسے دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے کہ پھن کی زد میں آیا بھی ہے کیل جب اکھاڑ کر دیکھی گئی تو اس کی نوک خونم خون نظر آئی رائے پتھورا نے حکم دیا کہ فوراً اسے اسی جگہ گاڑ دیا جائے کہ یہ تو سیدھی پھن میں جا کر گڑ گئی تھی مگر جوچیوں نے سر پیٹ لیا کہ مہاراج آپ نے کیا غزب کیا اور اب کیل گڑوانے سے کیا ہوگا راجا باسک تو اتنی دیر میں لہر کھا کر کہیں آگے نکل گئے ہوں گے اور اب سنو کہ شہاب الدین غوری ادھر غزنی سے آندھی دھاندھی چلا اور مارا مار کرتا ہوا چوہان راج کی سرحد پر آن دھمکا ادھر رائے پتھورا محل میں سنجوگتا کے ساتھ مگن بیٹھا تھا سنجوگتا مل گئی تو بس جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی اب کس بات کی چنتا تھی راج پاٹ سے بے نیاز محل میں سنجوگتا کے ساتھ ایش ہو رہے تھے غوری کی چڑھائی کی خبر آئی تو دربار میں کھلبلی پڑ گئی راجا کو جا کر کون خبر دے تب چندا بھاٹ نے جو راجا کے بہت قریب تھا یہ ذمہ داری قبول کی ساتھ ڈیوڑیاں طے کر کے راجا کے حضور پہنچا اور چڑھائی کی خبر سنائی اب رائے پتھورا کو ہوش آیا رائے پتھورا کے ایک اشارے پر کتنے سورما راجپوت اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے قیامت کا رن پڑا جب لڑتے لڑتے سورج سر پہ آ گیا اور دوپہر کا وقت ہوا تو لڑائی میں وقفہ آیا رائے پتھورا نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دم لیا ڈیڑھ سو راجا مہاراجا اس کے گرد اکٹھے تھے سب نے قبضے پر ہاتھ رکھ کر پان کا بیڑا اٹھایا منہ میں رکھا شربت پیا تلسی کی پتی زبان پر دھری ماتھے پہ زعفرانی تلک لگایا اور آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی اور سچ مچ وہ آخر دم تک لڑے اور تلوار کے جوہر خوب دکھائے مگر آج کا دن رائے پتھورا پر بھاری تھا دن ڈھلتے ڈھلتے بسات الٹ گئی راجپوت فوج تتر بتر ہو گئی اور خود رائے پتھورا کی جان کے لالے پڑ گئے ادھر مہارانی سنجوگتا ایک راجپوتنی کی شان کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے تیار بیٹھی تھی پل پل کی خبر اسے پہنچ رہی تھی جب جنگ کا نقشہ بدلا تو اس نے چتا تیار کرنے کا حکم دیا ادھر رائے پتھورا کے انجام کی خبر آئی ادھر وہ راج سنگھاسن سے اتر کر چتا میں جا بیٹھی یہاں آ کر عشق کی یہ داستان تمام ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چوہانوں کا سورج غروب ہوتا ہے